حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب لشکر روانہ فرماتے تھے تو روانہ ہونے والے سے فرماتے استودعہ اللہ دینک و و امانتک خواتیم عمالک میں تیرا دین تیری امانت اور تیرے کام کے انجام کو اللہ کی حفاظت میں دیتا ہوں سنن ابن ماجہ حدیث نمبر دو